یہ شان میرے دادا پیر حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں ماشاء اللہ سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جا نو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں یہ بت جو محتا جہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر یہ بت جو محتا جہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گٹاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں یہ مانا ہم نے چمر میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا یہ مانا ہم نے چمر میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا مگر نشیمن جو عارضی ہو مگر نشی من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس سکون دل مجھے تو اختر سکون دل بر ملا تو بس دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یارب جدر بھی جاؤں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سنا ہے مزہ آ گیا نا میں اور کچھ سناؤ محمد بھائی کیٹلو ہاؤ پڑے اوکے جی۔ انہوں نے وہ پرانا ساتھی تھا دارالعلوم باری کے میرے شاگرد بھی تین چار مہینے وہاں پڑھایا تو یہ میرے پاس یہ اشعار بھی میرے دادا پیر حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب دامد برکات العالیہ کے ہیں سنو داستان مزتر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو داستان مزتر سنو داستان مزتر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ لہو لہا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر میرے خون کا بحر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر میں کلی ہوں نا شگفتہ میری آرزو شکستہ میں ہوں ایک ہو شرف میرا درد راز بستا میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر مز تر میرے دل میں غم نہا ہے میری چشم خوف شاہ ہے میرے لب پہ وہ فوگا ہے کہ فلک بنو خاں ہے میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہوار زو کا پینا یہی میرا جام مینا یہی میرا تور سینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا کہاں تڑپنا سوئمنگ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یعنی جب کوئی حرام سامنے آئے یا حرام کام کرنے یا حرام کمانے یا حرام دیکھنے کی کوئی بات آئے تو دل بہت پریشان ہوتا ہے تو آدمی بہت تڑپتا ہے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ذرا چینی عادت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی کہ آدمی تڑپتا ہے کہاں جاؤں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی ونڈو میں سے دیکھتا ہے کبھی قتل دیکھ کھول کے دیکھتا ہے کبھی باہر نکل کے بہانے سے جاتا ہے کبھی گاڑی کے چکر مارتا ہے تڑپ تڑپتا ہے ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے اللہ کا بندہ گھر میں بیٹھ کر بس روتا رہتا ہے اس کے دل کے اندر میں بھی حرام کام کرنے کے بہت سارے آرزو ہیں لیکن آرزو اور تمنا و امیدوں کا وہ خون کرتا ہے لہو آرزو کا پینا تو رو رو کر اپنے دل کے تمنا و دلی تمنا و آرزو کا خون کر کے اس خون کے آنسو کو بہاتا رہتا ہے اور تڑپ تڑپ کے جیتا رہتا ہے فرمایا یہی ہے میرا جام و مینا یہی میرا تور سینہ کوہ ٹور پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کہتے یہی میری ترقی ہے اللہ تک پہنچنے کی یہی میرا جام و مینا یعنی میرا شراب اللہ تعالیٰ کی محبت کے شراب کے پیالے یہی ہے جو میں اس کے گھونٹ پیتا ہوں غم کے آرزو کا خون کر کے میں گھونٹ پیتا رہتا ہوں اور تڑپتا اللہ والے بھی جو ہے ایک کمرے میں بند بیٹھے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے ان کے پاس ان کا دل رومانٹک نہیں ہے ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ ان کو خبر ہے کیا سب سے زیادہ اللہ والوں کو خبر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ اللہ کر کے انہوں نے اپنے دل کا آئینہ اتنا صاف کر دیا ہوتا ہے تھوڑی سی بھی حسین یا حسینہ کیا تھوڑی سی بھی حسین یا حسینہ نمکین یا نمکینہ دمکین یا دمکینہ چمکین یا چمکینہ کوئی نظر آ جائے اس کے سامنے تو وہ ہل جائے اتنا ان کا دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے جیسے آئینے اور میرر کے اوپر جب تھوڑا سا بھی بلاک ڈاٹس لگ جاتا ہے تو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے جیسے مولانا سمیع الرحمٰن اور عادل مولانا مومن نے چشمہ پہنا ہے تھوڑا سا بھی ذرہ لگ جائے تھوڑا سا بھی ڈوٹ لگ جائے کچرا تو فوراً نظر آ جاتا ہے فوراً نکال کے اس کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے پوری باڈی ہلا دیتا ہے اس کے لیے کہ نظر نہیں آتا صرف اللہ والے کے پاس بھی بہت کچھ ہے دل میں لیکن وہ تڑپ تڑپ کے جیتے رہتے ہیں لہو آرزو کا پیتے رہتے ہیں اور یہی جام و مینا میں زندگی گزارتے رہتے ہیں اور چُرے سینہ یعنی کیا مطلب یعنی اسی میں تڑپ تڑپ کے جینے ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو مقامات اور ترقی اور عروج اور معراج اللہ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے نصیب کرتے رہتے ہیں لوگ باہر جا جا کے معراج کرتے ہیں گناہوں کی اور یہاں بیٹھے بیٹھے آرزو کا خون کر کے حرام کا خون کر کے یہیں بیٹھے بیٹھے چورے زینہ کا معراج کرتے رہتے ہیں یہ ہے بلکہ بہت زیادہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جو تھوڑے بہت کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے ان کا تو پھر ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائے ملک چھوڑ کے بھاگ جائے ایسا جوش ہوتا ہے سمجھے کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتے کہ ناوز باللہ بس وہ بالکل نامرد ہو گئے ذکر کرنے سے آدمی نامرد نہیں ہوتا ہے اور زیادہ مرد بنتا ہے ذکر کرنے سے آدمی کو اور زیادہ مردانگی ملتی ہے اور گناہ کرنے سے تو مردانگی ملتی ہے نیکی کرنے سے مرد بنتا ہے اور گناہ کرنے سے مردار بنتا ہے کیا بنتا ہے مردار بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر سے کہو تڑپ تڑپ کے یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا تور سینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا تور سینا میں بھی حضرت کے پاس رہ کر عاشقی مزاج رکھتا ہوں عاشقی دل رکھتا ہوں عاشقانہ دل عاشقانہ مزاج اور مستانہ مزاج رکھتا ہوں لیکن اللہ سے پھر مانگتا ہوں یا اللہ حلال دے دے کیا حلال دے دے اللہ سے رو رو کر مانگے گا یا اللہ مجھے حلال دے دے ہر چیز میں کھانا حلال گمنا ہرا حلال حرام کا ارادہ بھی آئے تو پھر رونا شروع کر دے یا اللہ مجھے حلال دے دے ہاں کیا دے دے حلال حلال نصیب فرما دے حلال نصیب فرما دے حلال نصیب فرما دے پھر آدمی ذرا برداشت کرے حلال کو مانگے پھر مزہ آتا ہے حلال مانگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اسی میں حلال کا مزہ اور بڑھا دیتا ہے کیا جو ہوتا ہے اسی میں اللہ حلال کا مزہ اور بڑھا دیتا ہے یعنی کہ دو تین کے چکر میں اور پڑ جاتا ہے دو تین کے چکر میں اور پڑ جاتا ہے حلال دے دے حلال دے دے کا مطلب ہی نہیں کہ پہلی والی کو حلال کر دے دوسری کے حلال کی فکر میں پڑ جائے نہیں اللہ تعالیٰ اگر صحیح بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی میں حلال کا مزہ ڈال دیتے ہیں سمجھے نا حلال کا مزہ اسی میں ڈال دیتے ہیں ارے ایک میں اللہ ایک میں اللہ تعالیٰ سو کا مزہ ڈال سکتے تو کیا چار کا نہیں ڈالیں گے ہاں؟ کہتے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں چار کی اجازت ہے کیا کہتے ہیں چار بیوی کی اجازت ہے دونوں آئے مسئلہ لوگ کہتے ہیں چار کی اجازت ہے لیکن آگے نہیں دیکھتے نوما ایمان حکم جو ہے اس کو نہیں پڑھتے اس کو نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ایک میں بھی چار کا مزہ دے سکتا ہے ارے اللہ چار کا نہیں سو کا مزہ دے سکتا ہے اور صرف سو کا نہیں اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل بیوٹی کیوٹی سویٹی اور پریٹی اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل جتنے بھی بلکہ جنت کی جتنی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تمہاری ایک بیوی میں سب چیزوں کا مزہ دے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ مزی سے بچتا رہے کیا مزی سے بچتا رہے سمجھے پھر لوگ کہتے ہیں مولانا چار کی تو اجازت ہے پھر آپ کیوں ایک پر اکتفا کرنے کو کہتے ہو میں نہیں کہتا کہ ایک پر اکتفا کرو لیکن تم پہلے حلال کا تم نے مزہ پورا چکھ لیا یا نہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو حلال دیا ہے اس کو حلال طریقے سے حلال کا مزہ چکھا یا نہیں حلال کا مزہ ہی نہیں آیا اور دوسرے کی فکر میں پڑ گئے اگر اللہ عافیت سے عافیت سے عزت سے عافیت سے عزت سے اور اور دین کے کام کی ترقی کے ساتھ اگر دے دے الگ بات ہے ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب میرے شیخ کے بھی صاحبزادے انہوں نے ماشاء اللہ دو تین ماشاء اللہ ایک دو تین کر دیے ایک ایک ایک ایک دو دو دو دو تین تین تین کیا تین لیکن یہ ہے فواہ جتنا امام والے اس کی تفصیل پڑھنا کتنا مزہ آتا ہے جی یہ طرف تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا تور سینا جی یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا تور سینا یعنی تڑپ تڑپ کے جینا آپ لوگ دیر سے آئے یعنی حرام کے لیے آدمی تڑپتا ہے کبھی ادھر چکر مارتا ہے گاڑی کا کبھی ادھر کبھی اس ونڈو سے کبھی اس ونڈو سے کبھی ٹاپ سے کبھی باٹم سے کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے گاڑی میں بیٹھ کر کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے کبھی سامنے سے کبھی پورا سر موڑ کے پیچھے سے ہاں۔ صبر نہیں آتا تو پورا گردن بھی موڑ دیتا ہے چاہے گاڑی کہیں بھی جائے کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے ہاں۔ کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے صبر نہیں آتا تو پھر پوری اسٹیئرنگ پکڑے کہتے میں کنٹرول کرتا ہوں آنکھ کا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے کہتے گاڑی کا کنٹرول ہو رہا ہے پورا مڑ کے بھی دیکھتا ہے تڑپ تڑپ کے جینا یعنی آدمی حرام کے لیے بے چین ہو جاتا ہے تڑپتا ہے ہاں تو اس کے لیے آدمی برداشت کرے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنے کے لیے آدمی کے دل کے اندر میں ایک غم آدمی کے دل کے اندر میں ایک مجاہدہ دل کے اوپر غم کا مجاہدہ مشقت تکلیف اور اس کو رونا اور اپنے آپ کو کوٹنا اپنے آپ کو مار دینا اپنے آپ کو مٹا دینا اپنے آپ کو تباہ کر دینا اپنی آرزو اور تمناؤں کو تباہ و برباد کر دینا یہ کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے جینا یہ نہیں کہ تھوڑا سا چانس ملا تو چانس لے لیا کیا تھوڑا سا چانس ملا تو چانس لے لیا اور چانسلر بن گیا چانس ملا تو چانس لے لیا اور کیا بن گیا چانسلر بن گیا اور پھر آگے چل کے کاؤنسلر کی بھی فکر میں رہتا ہے یہ نہیں آدمی کو اپنے دل کو مار دینا چاہیے اپنے دل کو تمنا دل کی تمنا کو کوٹنا چاہیے کوٹنا مار دینا چاہیے پیسنا چاہیے دانت پیس کر جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو غصہ ہوتا ہے تو ڈانٹ پیستا ہی ہوں کرتا ہے کرتا ہے تو دانت پیس کر پھر اس سے فائٹ کرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مار ڈالوں گا تو دانت پیستا ہے آدمی حرام سے بچنے کے لیے بھی اپنے دانت پیس کے حرام سے بچ جاؤ تڑپ جاؤ اور زندگی جی جاؤ تڑپ جاؤ اور زندگی جی جاؤ دانت پیس کے دشمن سے مقابلے کے لیے مقابلے کے لیے دانت پیستا ہے اس کو مارنے کے لیے تو اپنے حرام عرضوں کو مارنے کے لیے کیوں نہیں دانت پیستا کیوں نہیں دانت پیستا دانت پیس جاؤ دانت پیسو ہاں حرام کو مار ڈالو اور خود زندہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے والوں کو زندگی دیتا ہے حرام سے بچنے والوں کو اور حرام کرنے والوں کو موت دیتا ہے یعنی اس کی ایمانی موت آ جاتی ہے کیا مطلب ہے حرام کرنے والوں کو اللہ ایمان کی موت دے دیتا ہے اور حلال کو اختیار کرنے والوں کو ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہر حکم اللہ کا پورا کرنے میں اس کو ایک نئی زندگی دیتا ہے یہ ہے تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا جتنے حرام تمنائیں ہیں آرزویں ہیں امیدیں ہیں ہوپس ہیں پلاننگ ہے پروگرام ہے پلاننگ ہے اور پروگرام ہے جتنے بھی حرام کے اس کو لہو آرزو کا پینا اس تمام پروگرام اور پلاننگ کا کیا کرو خون کر دو اور خون کر کے اس خون کو اللہ کی محبت کے لیے اس خون کو پی جاؤ برداشت کر لو غم کو برداشت کر لو اور پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کی جام و مینا کو پینا شروع کر دو پھر چورے سینا وہی تمہیں نظر آ جائے گا تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہ ہے میرا جام و مینا اور یہی میرا تیر چورے سینہ شاباش اور پڑھیے میری وادی یہ تڑپ تڑپ کے جینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا تورے سینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے نہیں ساس ہے میری آہ کا اثر ہے سا ہے اثر ہے میری آہ کا اثر کا سمر ہے جی۔ کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسو سے تر ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے عاشقی کا منظر پڑھیے میری عاشقی کا منظر ویوینگ کرتے ہیں نا ویوینگ ہاں کرو جی ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر کچھ لوگ اپائنمنٹ بھی لیتے ہیں ویوئنگ کرنے کے لیے ہاؤس کو دیکھنے کے لیے لوگ اپوائنمنٹ لیتے ہیں نا تو اس کا بھی عاشقی کا منظر دیکھنے دکھانے کے لیے ویورنگ کے لیے منظر دکھانے کے لیے اپوائنمنٹ بھی لیتے ہیں ہاں جیسے ہاؤس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بھائی ویورنگ بائی اپوائنمنٹ لکھا ہوتا ہے ہاں، تو اس طرح یہ بھی اپوائنمنٹ عاشقی میں بھی اپوائنمنٹ چلتے ہیں کیا چلتے ہیں اپوائنمنٹ چلتے ہیں <coughs> دیکھو میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر ہاں جی میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے ہاں یعنی کسی کو اپوائنمنٹ لیے اپائمنٹ نہیں دیا دل کو غم زدہ کر دیا یعنی دل کو غم سے پور کر دیا ہاں اور غم جو آیا دل کے اوپر کہا کسی نے کہ ذرا آ جانا فلاں جگہ پر وے ان وے وے وین وے ہیں وہاں وہاں یہاں اور وہاں اس وقت اس ٹائم پہ آ جانا اپوائنمنٹ ہے توڑ دو ایسا اپوائنمنٹ کو توڑنا کیا ہے واجب ہے ایسی ویونگ کا ایسی ویونگ کا کیا کرنا اپوائنمنٹ ویونگ کا اپوائنمنٹ جو ہے ایسے توڑنا کیا ہے اس کا واجب ہے جیسے جسے جھوٹی قسم کا توڑنا واجب ہے نا اس طرح اس کا اپوائنمنٹ کا توڑنا بھی واجب ہے کسی نے کہا کہ یہاں وہاں آ جانا ہم مل لیں گے ملاقات کر لیں گے تو اس کو اس کا اپائنمنٹ کو توڑ دو اس کا توڑنا واجب ہے یعنی اس کے پرومس کو بریک کر دو اس کی پرومس کو بریک کرنا کیا ہے واجب ہے اگر نہیں توڑے گا تو تو ٹوٹ جائے گا کیا تیری گردن ٹوٹ جائے گی کمر ٹوٹ جائے گی ہاں سمجھے نا میرا غم زدہ جگر ہے ہے میری چشم چشم تر یعنی میں بس میرا دل اتنا غمزدہ ہو گیا ہے حرام سے بچنے کے لیے کہ میری چشم چشم تر ہے میری آنکھ آنکھ آنسو سے تر ہے گئی ہے یعنی اتنا دل کے اوپر مجھے جتنا زیادہ بڑا عاشق ہوتا ہے اتنا بڑا رومان جتنا بڑا رومانٹک ہوتا ہے جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے جب کوئی نمکین دمکین چمکین رنگین اور سنگین کوئی نظر آتی ہے تو اس کو اور زیادہ جھٹکا لگتا ہے کیا لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے اس کو بہت زور سے جھٹکا لگتا ہے سیون پوائنٹ فائیو یا ایٹ پوائنٹ ٹو یا اس طرح کا اس کو ہاں ہاتھ کویک کوک نہیں ہوتا اس کو ہاتھ کوک ہوتا ہے بہت زور سے اس کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے اس کا دل اس کا دل بہت غم زدہ ہوتا ہے بہت ہی دل کے اندر میں پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے ہائے کیسے میں نے اس کو نہیں پایا ہائے کیسے میں نے اس کو نہیں پایا یہ پپیتا پانے جیسا تھا یہ پپیتا پانے جیسا تھا پپیا کھانے جیسا تھا ہائے میں نے نہیں کھایا ہائے میں نے نہیں پایا یہ پپیا نہیں پایا یہ پپیتا نہیں کھایا ہے ہاں؟ ہائی کھانے جیسا تھا تو اس کا جو ہائی ہائی ہے اس کو بائی بائی کر دو تمہارا جو دل کے اندر میں افسوس ہے حسرت ہے آرزو ہے ہائی ہائی کیوں نہیں کھایا پپیتا کیوں نہیں کھایا پپیا نہ پایا نہ کھایا جو ہائی ہائی دل میں آیا نہ کھایا نہ پایا جو ہائی ہائی دل میں آیا اس کو بائی بائی کر دو کیا کر دو بائی بائی کر دو یعنی جانے دو اس کو جانے دو حرام کو آنے نہ دو حرام کو جانے دو اور حلال کو آنے دو ہاں حلال کو نہ جانے دو چلے میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے لیکن اگر کوئی آئے کلائن کوئی کسٹمر تیرا آئے پیچھے بٹھاؤ ٹھیک ہے اس کو آگے مت بٹھاؤ جی میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے میرا بحر خون سے تر ہے میرا بر لہو سے تر ہے میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے خالق جہاں کون ہے ول کا مالک کون ہے اللہ وہی میرا رازدہ ہے یعنی میری سیکرٹ چیزوں کو وہی جاننے والا ہے میرے دل کے اندر میں جو چھپائی ہوئی چیزیں ہیں راز کی باتیں سیکرٹ باتیں وہی جاننے والا ہے جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدہ ہے جی وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدہ ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے کیا سمجھے میرا حال خود زباں ہے یعنی میرا جو پریکٹیکلی جو میرا عمل ہے وہی میری زبان ہے یعنی میرا عمل تمہیں کہہ رہی ہے میرا حال بے زباں ہے میرا حال وہی زباں ہے یعنی جو میرا عمل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہے اور وہی کیا ہے حال میرے زباں ہے میرا عشق بے زبان میرا عشق بے زباں ہے ہاں، حال میرا زبان ہے یعنی اوپن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر میں کیا ہے تم جو عمل کرتے ہو کہنے کی ضرورت نہیں لوگ خود سمجھ جاتے ہیں تم میں کیا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں تم میں کیا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارے عمل سے پتہ چل جاتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارا عمل خود ہی زبان ہے اور میرا عشق بے زباں ہے عشق کی زبان نہیں ہوتی وہ دل کے اندر چھپی رہتی ہے عشق کی زبان نہیں ہوتی وہ دل میں چھپی رہتی ہے اور مزے پاتی رہتی ہے بھائی عشق محبت کا مزہ دل میں ہوتا ہے زبان سے کیا ترانے گاتے رہتے ہو زبان سے کیا کہانیاں بناتے رہتے ہو زبان سے کیا ایسے افسانے بناتے رہتے ہو عشق و محبت تو دل کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے جو راز اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ عشق ہے وہ دل میں ہے اسی لیے ایک ولی یہاں بیٹھا ہے ایک ولی یہاں بیٹھا ہے ایک ولی یہاں بیٹھا ہے یعنی یہ عشق ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر میں کتنا پرسنٹیج اللہ کا عشق ہے اور اس کے اندر میں کتنا پرسنٹیج اللہ کا عشق ہے اس کے اندر میں کتنا پرسنٹیج اللہ کا عشق ہے ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلتا اتنا چھپا رہتا ہے یعنی ایک ولی کو بھی دوسرے ولی کا عشق پتہ نہیں چلتا صرف اللہ وہ وہ خالق کے جو جہاں ہے وہی سب رازدہ ہیں وہی سب جانتے ہیں سمجھے نا اس لیے ظاہر میں تو سب ظاہر میں کیا سب بولنے کے لیے تو سب کہتے او ہو ہو تو تو بابا یزید لگتا ہے او ہو ہو ہو تو تو امام غزالی لگتا ہے او ہو ہو ہو تو تو عبد القادر جیلانی لگتا ہے او ہو ہو تو تو جنید بغدادی لگتا ہے او ہو ہو تو تو سفیان ثوری لگتا ہے کہنے سے تو کیا ہوتا ہے لیکن جو اس کا عمل ہے پریکٹیکلی ہے جو زندگی ہے وہی اس کی زبان ہے کہ تو کیا کون ہے تو کون ہے زبان ہی خود بتا دیتی ہے تو کون سے درجے کا آدمی ہے اور عشق بھی زباں ہوتا ہے حال تیرا زباں ہے اور عشق بے زباں ہے حال تیرا زباں ہے اور عشق تیری عشق بے زباں ہے واہ واہ شاباش کیا آج تو نے تیرے انتخاب سے میری پچھلی میری پسلی فرق گئی تیرے انتخاب اشعار سے میری پسلی فرق گئی یعنی تو نے ایسا اشعار چوز کیا کہ میں تیرے اشعار کا جوس خود پی رہا ہوں یہ جی وہ جو خالق جہاں یعنی ہے یہ تیرے اشعار جو نے چوز کیا اس کے جوس اس کے مزے کا جوس میں خود پی رہا ہوں اور اپنی زبان سے نیوز سنا رہا ہوں اور تو پھر بعد میں چل کر اپنے دل میں اس کا ویوز بھی کرنا ویو بھی کرنا جی وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا راز دا ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زبان سمجھتے اور تھوڑا سا عشق محبت والے کسی شیخ سے تعلق پکا رکھتے تو اس اشعار کے اوپر کتنے لاکھوں پاؤنڈ تم قربان کرتے ارے نہ ہے لیکن ارادہ تو کرتے اتنے مزیدار ہے اتنے مزیدار اشعار ہے جی پھر کہو کیا ہے وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے حال خود زباں میرا عشق بے زباں ہے کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر میری فکر لامکاں ہے میرا درد جاویدہ ہے میرا قصہ دل دل ستا ہے میری رگ سے خون رواں ہے میرے خون کا سمندر میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوش تر میری شب کمر میرا غم خوشی سے خوش تر یعنی میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے بہتر کیا مطلب کیا سمجھے میرا غم خوشی سے بہتر یعنی میرا غم حرام بچنے سے جو مجھے غم آتا ہے وہ حرام کرنے کی جو خوشی ہے اس سے بہتر ہے یہ ہے ترجمہ اس کا یہ ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہے اشعار یہ کوئی ایسے افسانے قصے نہیں ہیں میرے حضرت کے دل کے درد کی یہ باتیں ہیں اس اشعار کے اندر میں موجزن ہے ہاں۔ اشعار کے اندر میں موجزن ہے یعنی اس میں سموئے ہوئے ہیں سموئے ہوئے ہیں پیروئے ہوئے ہیں ڈائمنڈ کی موتی سے حضرت کے در اس اشعار کے موتیوں میں حروف اشعار کے حروف کی موتیوں میں ہمارے حضرت کے درد کا جو ہے یہ کیا درد کے موتی سموئے ہوئے ہیں اس میں یہ اور یہ کیا کہا کیا کہا اس نے کیا کہا حضرت نے میرا غم خوشی میرا غم خوشی سے بہتر یعنی میرا غم جو حرام سے بچنے سے جو مجھے غم آتا ہے یہ حرام کرنے کی خوشی سے بہتر ہے یعنی حرام کر لے اور پھر اللہ کو ناراض کر لے اور دل کو خوش کر لے حرام کر کے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں حرام نہ کروں اور دل کے اوپر غم اٹھا لوں یہ اچھا ہے اور پھر جس کا کیا میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار سے خوش میرا غار خل میرا خار گل سے خوش تر خار کہتے ہیں کانٹے کو تھون کو اور گل کہتے ہیں پھول کو روز کو چمبیلی کو رات کی رانی کو رات کی رانی کو کہتے ہیں مجھے کانٹا پسند ہے اس سے بہتر کانٹا یعنی تکلیف میں رہ کر بے چین رہ کر گناہ نہ کر کے بے چین رہوں گا پڑا رہوں گا جکڑا رہوں گا اللہ کی حکم کی زنجیر میں جکڑا رہوں گا لیکن میں حرام نہیں کروں گا کانٹا ہی صحیح کانٹا ہی صحیح لیکن میں پھول سے خوشتر ہو جاؤں گا یعنی پھول سے بھی میری زندگی اچھی ہو جائے گی گلاب سے اچھی زندگی ہو جائے گی سمجھے نا غم سے غم سے سے غم خوشی سے بہتر اور خار گل سے خوشتر واہ شاباش میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر شب قمر سے انور کیا مطلب میری رات چاند سے بھی زیادہ روشن یعنی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا تو میں ذرا ذرا مودی مودی اور انفریش معلوم ہوگا تازہ دم معلوم نہیں ہوگا ذرا گناہ کر لیتا ہوں ذرا فریش ہو جاتا ہوں میں شب شب قمر سے انور میری تاریکی یعنی مجھے کوئی لڑکی نہیں بلاتی مجھے کوئی فون نہیں کرتی مجھے کوئی ٹیکس نہیں کرتی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی اور میرے پاس کوئی نہیں آتی مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں مجھے کوئی بلاتا بھی نہیں اور میرا کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں میں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے پوری دنیا میں اکیلا ہو گیا رات ہو گئی میرے لیے کوئی نظر نہیں آتا نہ کوئی مجھے دیکھتا ہے نہ میں کسی کو دیکھتا ہوں میری زندگی شب ہو گئی لیکن حضرت فرماتے ہیں ایسی زندگی جو اللہ کے حکم سے تجھے تاریخی معلوم ہوتی ہے اگرچہ حقیقت میں نہیں ہے بظاہر شیطان اس کو تاریخی نظر تاریخی دکھائی دے دکھائی سمجھاتا ہے کہ تاریخی ہے شب قمر سے انور فرمایا یہی تیری شب اور تاریخی اور نائٹ تیرے لیے چاند سے بھی زیادہ انور ہے زیادہ روشن روشن روشن ہے چمکدار ہے کیا یہ اشعار کو سمجھنا ایسے نہیں جب تک صحبت شیخ کامل کی کامل صحبت نہ اٹھائے نا مجھے تو ابھی سمجھنے کا ابتدا علی با ہوئی ہے جو سمجھنے والے ہیں وہ کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں ایک مولانا نے تو اس کے لیے ہمارے حضرت کے اشعار کے لیے تین جلد میں اس کی تشریح لکھی اس میں تین جلدوں میں اس کی تشریح لکھی کبھی سنا ہے تین جلدوں میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنوی شریف کی سو جلدوں میں تشریح لکھی تھی ایک سو جلدوں ہنڈریڈ والیوم میں اس کی لکھی یہ تھے در صاحب دل پھر اس کی تشریح حضرت سو جلدوں میں پڑھنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے کتاب لے جاتے ہیں تین چار اس کو کوئی اٹھاتا حضرت نے پھر اس تمام کو معارف مصنوعی اور درس مصنوعی میں اس کو اور مصنوعی اختر کے اندر میں اس کو سمندر کو کوزے میں بھر دیا جو اس کو پڑھ لیتا ہے سمجھو مصنوعی کو پڑھ لیا سمندر کو کوزے میں بھر لیا یعنی بہت بڑا سمندر ہے اس کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بھر دیا اس میں آپ کو سمندر ہی سمندر مل جائے گا تو یہ تشریح کیا کہہ رہا تھا یہ ہمارے حضرت کے اشعار کی تشریح کی اور صرف تین جلدوں میں کی اصل تو اس کے صفحات پندرہ سو ہو گئے تھے کتنے پندرہ سو نہیں بہت زیادہ ہو گئے تھے اور بھی زیادہ تو اس کو صرف پندرہ سو صفحات میں بھر دیا کئی ہزار کی تعداد میں تشریح کی لیکن پھر تین جلد میں بنا دیا تو یہ قیامت تک اس کی تشریح چلتی رہے گی لیکن جیسے جیسے جس کو صحبت ملتی رہے گی ویسے ویسے وہ اس کی تشریح کرتا رہے گا ہاں، تو سب قمر سے انور سب قمر سے انور یعنی یہ تیری رات تیری رات چاند سے بھی زیادہ روشن انور زیادہ روشن کون سا سیکھا ہے انور اس میں تفضیل کا سیکھا طالب علم ہے سب سے زیادہ روشن کر جی میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوش تر میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر غم دل ہے دل کا رہبر غم دل دل کا رہبر ہے نا جس کا دل ہر وقت غم والا رہتا ہے وہی اس کے دل کا رہبر ہوتا ہے جس کا دل جس کا دل کے اندر میں غم رہتا ہے ہائے میں کیسے بچوں حرام سے کیسے بچوں بس پھر بھی بچتا ہوں حرام نہیں کرتا خیال آتا ہے رو رو کے اللہ دل کو منع لیتا ہوں کہ مان جا حرام نہ کر حرام نہ کر اللہ سے حلال مان حلال مان فرمایا یہی غم دل تیرے دل کا رہبر بن جاتا ہے یعنی تیرے دل کو غائد کرنے والا یہی غم جو تو اٹھاتا ہے حرام سے بچنے کے لیے یہی غم اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دل کے اوپر چلنے کے لیے راستہ اور غائد بن جائے گا پہلے غم تو اٹھا کے دیکھ ایسے ہی پوچھتا رہتا ہے میں کیا کروں کیسے کروں کہاں جاؤں دل نہیں مانتا ہاں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا ارے ظالم حرام کے لیے بچنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ بھی کیا اگر تو مجاہدہ کرے گا یہی مجاہدہ تجھے راستہ بھی دکھا دے گا یہی تو ہے غم دل دل کا رہبر غم دل دل کا رہبر یہی ہے قمر سے انور غم دل دل کا رہبر یہ پھر یہ کہو غم زدہ جی۔ میرا غم خوشی سے بہتر میرا خان گل سے خوشتر میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوش تر میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر اسی کو پڑھو شب قمر سے انور غم دل دل کا رہبر یہ اس کو پڑھو جی ہاں تم بھی پڑھو میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر جی، ہاں۔ میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میری شب کمر سے انور غم دل دل ہے کا بہت ہی تجربہ یہ تجربہ کر کے دیکھنا آپ تم غم اٹھانا پھر وہی غم تمہیں راستہ بھی دکھائے گا تم غم اٹھانا یعنی دل غم غم دل غم دل کا رہبر یعنی تمہارے دل کو بتائے گا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کہاں چڑھنا ہے کہاں اترنا ہے کہاں لیفٹ کرنا ہے کہیں رائٹ کرنا ہے کہاں رائٹ کرنا ہے خود بتائے گا پھر کہیے یعنی یہ اتنا زبردست شعر ہے کہ دل چاہتا ہے پوری رات اسی کو سنتا ہوں جی میری پڑھنے والا بھی بڑا ظالم ہے شعر بھی بڑا ظالم پڑھنے والا بھی بڑا ظالم اور سننے والے بھی ظالم ہیں جی میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر ہاں، ہاں۔ میری شب قمر سے انور لوگ تو باہر اچھی اچھی بڑی بڑی روشن گاڑیوں میں سافٹ ٹاپ میں معلوم نہیں ٹاپ ٹاپ میں کیسے کیسے گاڑیوں میں ہیں لیپ ٹاپ لے کے ٹاپ ٹاپ میں سافٹ ٹاپ میں ایسے ایسے اور لاپ میں لیپ ٹاپ لاپ میں لاپ ٹاپ اور اوپر سر پہ سافٹ ٹاپ لاپ میں لیپ ٹاپ اور سر پہ سافٹ ٹاپ بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں گوگل لگا کر نہ جانے کیسے کیسے ہاتھ میں سگریٹ اور نہ جانے کیسے کیسے گانے وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں کیسے ان کی جیسے ان کی دن میں رات ہے اور ہماری رات میں دین ہے ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں اچھی اچھی گاڑیوں میں مزے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دیکھو ان کے لیے تو کیا مزے ہے ان کے کتنے دین ہے کتنا سورج ہے اور ان کا سورج سورج گرہن ہے ان کا سورج سورج گرہن ہے اور ہمارا سورج سورج طلب طلوع ہے طلوع شمس ہے ہمارا شمس ہاں طلوع شمس ہے اور ان کا سورج تو سورج گرن ہے ان کا دن رات ہے اور ہم جو حرام نہیں کرتے ہماری رات دن ہے یہ ہے تو یہ ہے شب قمر سے انور یہ شب قمر سے انور اور دل غم دل کا رہبر ان کو بچارے کو پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے ان کو رہبر نہیں ملتا ان کو گائیڈ نہیں ملتا بڑی بڑی روشن دان گاڑیوں میں گھومتے ہیں اچھی اچھی گاڑیوں میں اچھے اچھے کھانے اچھی اچھی لڑکیاں اچھے اچھے جاب لیکن راستہ نہیں ملتا وہ خود اس کو پتہ نہیں چلتا میں کہاں جاؤں آخر میں جب تھک جاتا ہے گھر آ کے بس گر جاتا ہے جیسے بے ہوش کر دیا کسی نے خود بے ہوش ہوا کہتا ہے بے ہوش کر دیا کسی نے سارے حج میں گئے ہوئے ہیں فون کر رہے چلو اللہ قبول فرمائے تو وہ راستہ نہیں ملتا راستہ ملتا ہے ان کو بچارا کتنا پیٹرول خرچ کرتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں جیسے باؤلا کتا جیسے کیسا کتا جیسے باولا کتا باولا کتا دیکھا ہے یعنی ماد ڈاگ باولا کتے کا ترجمہ کہتے ہیں ماد ڈاگ ماد ڈاگ صحیح ترجمہ ہاں؟ پاگل کتا باولا کتا ماد ڈاگ جیسے باہر ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے ملکوں میں جائیں دیکھا ہے اور پاگل گاندا پاگل گاندو ہو جاتا ہے باولا کتا ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے مات دگ ہو جاتا ہے تو اس کو بچارے کو پتہ نہیں چلتا کدھر جاؤں کبھی ادھر یو یو یو کر کے چلتا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے اسنیک کی چال چلنے لگ جاتا ہے ایسا شخص پھر کیسے چلتا ہے اسنیک کی چال اسنیک سیدھا نہیں چلتا اسنیک کو دیکھنا کبھی یوں یوں یوں یوں چلتا ہے یہ اسنیک کی چال چلنا شروع کر دیتا ہے سمجھ جاؤ یہ پاگل ہو چکا ہے ہاں سمجھتا میں بہت ہوشیار ہوں کلیور ہوں کبھی اس کو الو بنایا کبھی اس کو الو بنایا کبھی اس کو چلو بنایا کبھی اس کو پلو بنایا ارے خود تو تلو بن رہا ہے ظالم اور کلو بن رہا ہے تو ہیں یہ باولا کتا ہے تو یہ باہر چلنے والوں کو تم سمجھ اچھا کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں یہ اس کا اس کی یہ خوشی اس کے دل کی رہبر نہیں بن رہی ہے لیکن جو غم اٹھاتے ہیں دل پر اس کا غم دل دل کا رہبر بن جاتا ہے وارے شاباش کیا شعر تو نے نکالا ہے اس شعر کے اوپر ایسا دل چاہتا ہے حضرت کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں یعنی میں نے پہلی بار سنا ہے اور اس کی زبان سے بہت پیار سے پڑھا ہے پیار سے آیا ہے میرا پیارا چورلی سے چورلی والوں کو میں کہتا ہوں میں نے تمہاری تمہارا پیار چور لی یعنی چوری کر لی چور لی یہ چور لی میں نے تمہاری محبت چور لی تو وہاں سے یہ آیا ہے جہاں سے میں نے چوری کی تھی یعنی جائز چوری ہے اللہ کے لیے محبت کو چورنا جائز چوری ہے کیسا چوری کو کیسے جائز کر دیا چوری کو کیسے جائز کر دیا یعنی چور لی والوں سے محبت کو چور لی ہاں، وہاں سے آیا ہے بہت بہترین پڑھا کیونکہ اس کی شب کیا ہے قمر سے انور اور ہمیں دل دل کا رہبر جو راستوں میں چلتے ہیں بچارے کو راستہ نہیں ملتا کوئی رہبر نہیں ملتا ہاں نہیں ملتا قسم خدا کی نہیں ملتا اس کو خدا یہ قسم ان کو راستہ نہیں ملتا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے سارے راستے پا جاتے ہیں اور دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن جاتے ہیں ہاں خود راستے پر چلنے والے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو راستے بتانے والے اس لیے پیار و فکر نہ کرو بیٹھے رہو مسجدوں میں مدرسوں میں اپنے گھروں میں ہاں لیکن یہ نہ سمجھو کہ جو بہت باہر باہر بہت گھومتے ہیں اس کو بہت راستے نظر آتے ہیں نہیں وہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں جو گھر سے باہر نکل چکے ہیں وہ راستے گم ہو چکے ہیں اور جو آرام سے کبھی کبھی ضرورت پڑی نکل گئے اور آرام سے گھر میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ راستے پائے ہوئے ہیں وہ راہ پائے ہوئے ہیں سمجھے نہیں اس لیے پیارو صوفیوں مولویوں اور نماز پڑھنے والوں میرے مسلمان بھائیوں آپ کبھی یہ غم نہ کرو کہ ہم کیوں نہیں ہیں باہر ہمارے پاس کیوں اچھی گاڑی نہیں کیوں ہمارے پاس اتنے مزے نہیں بس سارے مزے اسی میں ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرو بہت ادھر ہمارے محمد بھائی بیٹھے رہتے ہیں گھر میں ماشاء اللہ یہ محمد بھائی لاکھی یعنی اس کے اس کی سرنیم میں لاکھ پہلے سے موجود ہے یعنی وہ ایک دو تین سو ہزار سے بات نہیں کرتے لاکھ سے بات ہی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت کا لاکھ حصہ نصیب ہم سب کو بھی اسی لیے ان کا نام لاکھی ہے آج پہلی بار میں نے سوچا کہ لاکھی یعنی ماشاء اللہ یعنی لاکھ سے ان کا کام چلتا ہے ہمارا تو پاؤنڈ سے چلتا ہے ان کا لاکھ سے چلتا ہے واہ واہ واہ شاباش تو گھر میں بیٹھے رہو وہی لاکھ پاتے رہو گے اور لکھ پتی بن جاؤ گے لاکھی لکھ پتی سمجھے نا تو پھر سے پڑھو کیا شب میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میری شب کمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر غم رہنما کا منظر ہاں، ہاں، ہاں۔ غم رہ غم رہنما کا منظر یعنی جو غم تمہیں جو غم تمہارا رہنما بن چکا ہے یعنی کیا گائڈ بن چکا ہے اس کا منظر بھی تو تم دیکھنا ویورنگ کرنا اس کا ہاں اس کا باہر تو جو گھومنے والے ہیں خوشی منانے والے تاریکی میں ڈاکنس میں جو خوشی منانے والے ہیں دین میں اصل میں وہ ڈاکنس میں ہے اس کا تو ویونگ کرتے ہیں لیکن جو غم غم اٹھاتے ہیں اس کا بھی ذرا ویو لیتے ہیں غم رہنما کا منظر یعنی غم تمہارا غم تمہارا جو گائیڈ ہے اس کا بھی تو ذرا منظر دیکھو نا کبھی تو چکھو بھائی کبھی تو چکھ کے دیکھو نا پھر کیسا مزہ آتا ہے تمہارا غم اگر تمہارا رہنما بن گیا تو یہی غم تمہارے لیے پورے عالم کے لیے رہبر بھی بن جائے گا اللہ کے دین کی طرف خود بھی خود بھی کی بیوی بھی بچے بھی ماں باپ بھی بھائی بہن بھی سب محلے والے پوری عالم کے ساتھ غم کا رہنما تم غم کو اگر اپنا غائب بنا لیا غم کو غم کو غائب بنا لیا غم میں بھی غائد غم کو غائد بنا لیا ہاں تو پھر تمہارا یہ منظر دکھاؤ کیسے غم رہنما کا غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر یعنی غم اٹھانا اللہ کی محبت میں رونا اللہ کے عشق کے لیے تڑپنا اور حرام سے بچنے کے لیے تڑپ تڑپ کے جینا یہ سب کچھ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ فرماتے ہیں حضرت اور ہم سب کو کہنا چاہیے کہ یہ سب اوپر والے کا کرم ہے جی کیا بہترین علاج فرما رہے ہیں آدمی کوئی اپنا کمال نہ سمجھ جائے کہ اچھا میں حرام سے بچتا ہوں تو دیکھو میرے پاس تو یہ غم موجود ہے نہیں اگر اوپر والے کا کرم نہ ہو تو کچھ بھی موجود نہیں اگر اوپر والے کا کرم نہ ہو تو کچھ بھی موجود نہیں یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سہر پر میری زندگی کا منظر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مزتر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو دا مزتر میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا میں نے سوچا کون سمجھے گا اس کو کیا پڑھنا شروع کیا لیکن جب میں نے خود سوچنا شروع کیا تو یہ حضرت کے اتنے زبردست اشعار ہے اس کے اندر میں ایسا اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے راستے یا غم کے سمندر کے سمندر سموئے ہوئے پہلی بار میں نے پڑھا تو ہوگا لیکن سنا پہلی بار اور میرے لیے سب سے زیادہ اثر انداز کیا اثر انداز سب سے زیادہ یہی اشعار ہے حضرت بس یہ جب مجھے کوئی ایسا پیارا کوئی پڑھنے والا مل جائے نا میری بیماری بھول جاتا ہوں آج میں نے سوچا کہ میں ساڑھے آٹھ بجے یا پونے نو بجے ختم کر دوں گا لیکن ابھی مجلس شروع ہوئی ہے ابھی تو اشعار جی اللہ کے ساتھ شاباش اور کوئی مال ہے کیا آپ لوگ جس کو جانا ہو گھر پہ جا سکتے ہیں ٹائم پورا ہو گیا جس کو جلدی ہو کہیں جانا ہو اپوائنمنٹ ہو کہیں جی محبت محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام کی محبت میں صحابہ کی محبت میں اللہ والوں کی محبت میں جی محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاں زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زباں رہتی ہے مگر دل یہ منظر میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے ہمارے حضرت ایسی ہی خاموش ہے لوگوں کا مجمع ہے زبان خاموش ہے لیکن آنکھیں روتی رہتی ہے اسی لیے میں نے شیخ کو کہا تھا لیسٹر میں کہ حضرت کیا آپ کے پیچھے کوئی آنسو کا سمندر ہے کیا کہ اتنا زیادہ روتے ہوں حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی سمندر کا آنسو کا سمندر ہے آنسو کا دریا ہے جو اتنا زیادہ روتے ہو اتنا روتے تھے آپ سوچے تو میں نے سوال کیوں کیا کہ اتنا زیادہ روتے تھے کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا میں نے سوال کیوں کیا کہ میرا شیخ اتنا زیادہ روتے تھے میرے شیخ میرا شیخ اتنا زیادہ روتے تھے کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کے پیچھے کوئی آنسوؤں کا سمندر ہے کیا جو اتنا زیادہ روتے ہو جی یہی ہے کہ زباں خاموش ہے کہ دل روتا رہتا ہے اللہ کی محبت میں کہ تجھ سے میں کیسے پیار کروں تیرا پیار میں کیسے لے لوں تجھ پر میں اپنی جان کیسے فدا کروں تو نے ایک جان دی ہے ایسی سو جانیں ہوتی تو میں فدا کر دیتا ہر سانس میں ایک جان تو دیتا ہر جان کو تجھ پہ ہر سانس میں ایک فدا کرتا اس کے لیے لوگ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں یہی کہتے ہیں محبت میں کبھی کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے کہ زباں خاموش ہوتی ہے اور دل روتا رہتا ہے یہ ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اگر چیڑا ہے میں ہزاروں غم اگر چیڑا ہے تقوی میں اگر چیڑا ہے تقوی میں اگر چی راہ تقوی میں اگر چی راہ تقوی میں اگر چی راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں یعنی تقوی کے راستے میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے عاشق صادق ہوتا ہے سچا جو عاشق ہوتا ہے وہ غم کو سہتا رہتا ہے اگرچہ راہ تقوا میں ہزاروں غم آتے ہیں لیکن جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ غم کو سہتا رہتا ہے یعنی غم کو اٹھاتا رہتا ہے شاباش شاباش سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے رے توبہ توبہ سا ہاں۔ سلائش کے مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے سمجھو اس کو سلا عاشق سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے رے توبہ ارے توبہ یہ کیسا بدلہ اور کیسا ریوج ہے عشق مجازی کا یعنی کیسی کبھی لوندوں میں گھس گیا کبھی کبھی لوندوں میں گھس گیا کبھی لونڈی میں گھس گیا کبھی لوندوں میں گھس گیا کبھی لوندی میں گھس گیا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اس کو کہتے ہیں عشق مجازی کا سیلا ارے توبہ عشق مجازی کا سیلا ارے توبہ کہ کبھی عاشق روتا رہتا ہے صنم سوتا رہتا ہے جس کے لیے وہ رو رہا ہے وہ تو سو رہی ہے اور یہ بچارا عاشق ہو رہا ہے وہ رو رہا ہے ہائے میری سنم ہائے میری سنم ہائے میری سنم کر کے رو رہا ہے اور وہ بچارا عاشق جو ہے رو رہا ہے اور سنم سو رہی ہے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ میرے لیے کون کون رو رہا ہے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ میرے لیے کون کون رو رہا ہے اور وہ سو رہی ہے آرام سے اور یہ رو رہا ہے ارے بھائی اس کے لیے کتنے رونے والے ہوں گے اور جو پاگل خود رو رہا ہے تجھے کیا معلوم کتنے کٹے اس کے پیچھے لگے ہوئے جی سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے تو کوئی فتح محمد نصرت خان اگر ہوتا ہاں، تو کتنا واہ کرتے جی کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آسوں سے عشق اس کو رہتا ہے یعنی تقوا کے دامن پر تقوا کے لباس پر اگر خطاؤں سے گناہوں سے کوئی سیاہی کوئی ڈاکنس لگ گئی ہے دھبا لگ گیا ہے گناہوں کا کالا دھبا لگ گیا ہے آنسو کے ذریعے سے اس سیاہی کو کالا پن کو دو لو صاف کر لو یہ کہہ رہے ہیں پھر سے کہیں شاباش خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آنسوں سے عشق اس کو ترہتا ہے تو اپنے آنسوں سے عشق عشق اس کو دوتا رہتا ہے عشق کو اس میں شامل کر دیا جو عاشق نہیں ہوتا وہ روتا بھی نہیں ہے وہ کھوٹا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کھوٹا گدے کو کہتے ہیں پاکستان میں روتا نہیں وہ کھوٹا ہوتا ہے کیا کھوٹا کسو کہتے ہیں گدے کو کہتے ہیں بھائی پاکستان گناہ گاروں کی مت تحقیر کر زاہد نادان گناہ گاروں کی مت تحقیر کر زاہد نادان کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا کوئی بھی گنہگار ہے کسی کی داڑھی نہیں ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی کبھی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے بچارہ کہ اس کے اوپر تو تحقیر مت کر اس کو نیچا مت سمجھ کہتے ہیں کہ جب وہ رونے لگے رہا نا جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے جب توبہ کر کے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو کتنے دن سے تم نماز پڑھتے ہو تمہیں رونے کی توفیق نہیں آتی لیکن جب وہ توبہ کر کے گناہ ہو سے توبہ کر کے جب رونا شروع کرے گا تو آسمان بھی اس کے اوپر رش کرے فلک بھی اس کے اوپر رش کریں گے فرشتے بھی رش کریں گے اس کے اوپر اس لیے ہمارے حضرت اصلاح فرماتے ہیں کہ کسی گنہ گاروں کو تم تحقیر مت کرو نیچا مت سمجھو کہ دیکھو میں کتنا نمازی میں کتنا حاجی اور میں کتنا طالب علم کتنا بڑا مولانا میں کتنا سب کچھ ہوں لیکن جب گنہ گار جب توبہ کرنے کی اس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں جب وہ روتا ہے تو فلک بھی اس اس کے اوپر رش کرنا شروع کر دیتا ہے آسمان بھی رش کر جی۔ گناہ گاروں کی مت تحقیر کر رضا ہی دینا کہ ان کی آہ وزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل کراچی میں ہوں بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو ہوا درد حاصل جی تو دل پر جل سائے بے محبت ہوتا رہتا جلسے قرب محبت آپ نے نماز میں جلسہ تو جو سجدوں کے درمیان میں دیکھا ہے دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جلسہ کہتے ہیں جلسہ کبھی سنا کہ نہیں جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہو اس کو جلسہ کہتے ہیں کہتے ہیں جلسہ محبت کہاں کیا تو دل پر دل پر جلسہ محبت اللہ تعالیٰ کے جلسہ محبت دیتی ہے کیا بات ہے حضرت کی کیسی باتیں ہیں جی پھر اس شعر کو پڑھیے بفیض بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جل سائے بے محبت ہوتا رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جا اختر بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے غیروں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ غیر ہے بائیڈ آف اللہ جتنے بھی ہے اللہ کے بسائی جتنے بھی ہے وہ بسائیڈ آف اللہ ہے وہ سب بسائیڈ آف اللہ ہے اللہ کے بسائی جتنے بھی ہے وہ کیا ہے بسائیڈ آف اللہ ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے دل کو محروم وہ اللہ تعالیٰ سے حق سے اپنے آپ کو محروم کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محرومی سے بچا جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے و بو جا بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے ٹوپی بھی کیسی پہنی ہے دیکھا سب قمر سے انور ہے تو ٹوپی تو اس کے سر سے انور ہے اس کی ٹوپی جو ہے اس کی چہر اس کے بال سے تو انور ہے چمک رہی ہے دیکھو سارے ماشاء اللہ سبحان اللہ آج میں نے سوچا کچھ ذکر بھی کراؤں گا لیکن بہت ٹائم ہو گیا یہی ذکر ہو گیا وذکر کر فعین تنفع المؤمن یہی ذکر ہو گیا مزہ آیا آپ کو اشعار کا بھی مزہ مضمون کا بھی مزہ تقریر کا تشریح کا بھی مزہ اور بار بار تکرار کا بھی مزہ یعنی بار بار پڑھنے کا بھی مزہ تکرار کا تقریر کا تشریح کا ماشاء اللہ مزہ ہی مزہ دین میں دوستوں مزے ہی مزے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین میں مزہ نہیں ہے اس کو مزہ ہی نہیں ہے اس کو خود کو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے اصل مزہ تو دین میں ہے جو لوگ کہتے ہیں دین میں ایک آدمی نے باقاعدہ مجھے یوروپ میں یوں کہا بڑا نوجوان آدمی داڑھی کہتا ہے ناوز باللہ جب میں دین کو سوچتا ہوں اور جب اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہوں تو مجھے ناوز باللہ عذاب معلوم ہوتا ہے <clears throat> کیا کہتا ہے باللہ مجھے عذاب معلوم ہوتا ہے ایسے بھی کہ میں نے کہا کہ نہیں تم نے ثواب کی طرف گئے ہی کب ہاں؟ آپ عذاب کی طرف گئے تو عذاب معلوم ہوتا ہے آپ ثواب کی طرف جاؤ تو ثواب معلوم ہو ہاں؟ آپ تھوڑا سا کوشش تو کریں تڑپنے کا کوشش کریں غم اٹھانے کی کوشش کریں پھر دیکھو تمہارا غم دل دل کا رہبر بنتا ہے کہ نہیں اب تمہارا قمر سے انور بنتا ہے کہ نہیں دل دل کا رہبر بنتا ہے کہ نہیں پھر دل رہنما کا تو پھر منظر دیکھو گے تم واہ بہت بہترین آج مضمون اس کو جو ہے ہر ہفتے کہیں بھی ہو آپ لوگوں کی ذمہ داری اس کو اٹھا کر باندھ کر لے آنے چاہے پڑا ہوا بھی ہو اس کو اٹھا کر باندھ کر لے آؤ سمجھے ہاں۔ اگر کسی نشے میں ہے پھر بھی اٹھا کے لے آؤ کسی بھی نشے میں ہے یعنی زیادہ کھا لیا ہے یہ بھی ایک نشہ ہے زیادہ کھا لیا ہے یہ بھی ایک نشہ ہے زیادہ سو گیا وہ بھی ایک نشہ ہے کس نشے میں بھی ہو اس میں ان کو سمجھے آج تو آپ نے خوش کر دیا بھائی آپ جانتے آپ ان کو جانتے